دوسری سند اسی طرح کی روایت ہے البتہ اس میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کر اور اپنی شم گاہ پر چھینٹے مار حدیث نمبر چار سو چھپن مسند احمد